اللہ الرحمن الرحیم کل ہمارا سبق رہ گیا تھا یہاں گھر میں شوٹے بھائی کی دستر بندی کی جس کی وجہ سے مصروف رہا اور اطلاع بھی نہیں کر سکا میرا جب تک اطلاع کر دوں گا لیکن وہی ہوتا ہے جو خدا ہوتا ہے تو جس طرح کے پچھلے پچھلے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھ لی تھی کہ جو امور اختیاریہ ہے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کو کرنا چاہیے ان اعمال کو کو اور جو امور تقوینیہ ہے یا جو عمری غیر اختیاریہ ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہوا کرتے تو خواہ مخواہ اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا یا تو گدو کرنا یا اس کے اس کے پیچھے پڑے رہنا اور اس کے متعلق سوچ و فکر و سوچ بچار کرنا تو یہ چونکہ سائلہ حاصل ہے اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان اور ٹینشن کسی ہی ہوگا تو اللہ تعالی نے جو پچھلے ہے لکھنے میں تھا ہم ہمیں یہ بتایا تھا کہ جو امور اختیاریہ ہے یعنی جو آدمی کے اختیار میں ہو اور بندہ اگر کوشش تھوڑا سے بھی کوشش کر لے تو اس کو اثر کر سکتا ہے مثال کے طور پر اگر جو احکام ہے اللہ تعالیٰ کے عوامر ہیں ان کو بجا لانا اگر بندہ تھوڑی سی امت کر لے تو وہ بجا لے آتا ہے ان کو کر لیتا ہے اور ایسی ہی منکرات ہے اس سے بچ کے رہنا ہے ان کو نہیں کرنا ہے ان سے پرہیز کرنا ہے اگر بندہ تھوڑے سے بھی ہمت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما دیتے ہیں منکرات سے بچا دیتا ہے تو ایسے امور جن کو جو اختیار میں ہو تو ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ایسے امور جو اختیار میں نہ ہو جو غیر اختیاریہ ہو جو آپ کے بس میں سرے سے ہو ہی نہ تو ان میں فکرمند ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور ٹینشن ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کی بجائے اگر ان امور کی طرف توجہ دی جائے یا ان امور پر توجہ مرکوز کی جائے جو کہ اختیاریہ ہے تو بہتر بھی رہے گا مفید بھی رہے گا اور ٹینشن پریشانی مصیبت وغیرہ بھی نہیں ہوگا یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا یہ اگلی ایسی کرمہ رہے گا جس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں پہلے پھر اس کی تشکیل کریں گے وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَ اور ہم نے ہر اس مال کی کچھ وارث مقرر کیے ہیں ولکل جعلنا اور ہم نے ہر اس مال کے کچھ وارث مقرر کیے ہیں ترک الوالدان جو والدین والاقربون جو والدین اور قریب ترین رشتہ چھوڑ کر جائے والذین عقدت ایمانکم اور جن لوگوں سے تم نے کوئی عہد باندھا ہو اور جن لوگوں سے تم نے کوئی آہد باندھا ہو فآتوہم نصیبہم ان کو ان کا حصہ دو ان کو ان کا حصہ دو ان اللہ کن علی کل شیئر شہیرہ بے شک اللہ ہر چیز کا گواہ ہے بے شک اللہ ہر چیز کا گواہ ہے تو جہریت میں یہ رواج عام تھا کہ وہ عقد موالات کر لیتے تھے آپس میں تو عقد موالات کرنے کی وجہ سے پھر جس کے ساتھ عقد موالات کیا گیا ہو اسی کا وارث بھی یہ عقد موالات کرنے والا بن جاتا اسلام کی ابتدائی سالوں میں بھی یہ تھا جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مہاجر اور انسان صحابہ کرام کے درمیان مواقع کروایا تھا اور بعد میں جو ہے نا یہ منسوخ ہوا اور جس یعنی طرح کہ یہاں پہ اس کا تذکرہ ہے کہ چھٹا حصہ پھر بھی اس کو ملے گا لیکن بعد میں پھر دوسرے آیت کریمہ کی وجہ سے وہ منسوخ ہوا یعنی تمام ایمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ دوسرے کی موجودگی میں مولا الموالات کو کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا البتہ امام ابو اللہ فرماتے ہے کہ اگر مولا کا کوئی ولی نہ ہو تو اس صورت میں پھر جو یہ مولا الموالات ہے پورا کا پورا مال جو ہے نا بچوری میراث کے اس کو ملے گا کوئی اور وارث نہ ہو اگر کوئی اور وارث ہو تو پھر اسی جو ورثہ جو ترتیب ہے ورثہ کے خواہ ذریل فروض ہو یا عطبہ ہو تو پھر انہوں کو انہی کو ملے گا تو یہ جو موالات ہے یعنی جب کوئی شخص اسلام لائے اور مسلمانوں میں اس کا کوئی رشتہ دار قریب جاننے والا یعنی جس کو رشتہ دار کہا جاتا ہو او نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے جب مسلمان ہوا ہے تو کسی شخص کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہوگا تو اس وقت جو ہے نا یہ آپس میں یہ عہد کر لیتے تھے معاہدہ کر لیتے تھے کہ ہم دونوں جو ہے نا آپس میں بھائی بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں گے یعنی آپس میں یہ عہد کر لیتے تھے معاہدہ کر لیتے تھے اور اگر ان میں سے کسی کو بھی نقصان پہنچتا ہے یا توان پہنچتا ہے تو دوسرا اس کی ادائیگی میں مدد کرے گا اس رشتے کو موالات کہا جاتا تھا تو اس کرنے میں بھی اسی معاہدے کا تذکرہ ہے جس طرح کی بتایا گیا کہ امام اللہ فرماتے ہیں کہ اسی آیت کی بنا پر کہ یہ رشتہ اب بھی کسی نو مسلم سے قائم ہو سکتا ہے اور اگر دوسرے مسلمان رشتہ دار موجود نہ ہو تو میراج میں بھی ان کا حصہ ہوگا اگر دوسرے رشتہ دار ہو تو پھر تو ظاہر سی بات ہے اس پر تمام امام اربع کا اتفاق ہے پھر اسی کو ملے گا صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرے رشت دوسرے رشتہ دار اگر نہ ہو ورثہ اگر نہ ہو تو پھر یہی اس کا وارث بنے گا ولكل وله کل اور ہر ایک من الرجال والنساء عورتوں اور مردوں میں سے جعلنا ہم نے بنایا ہے ہم نے بنایا ہے موالیا موالیا یعنی ہم نے بنایا ہے ہم نے حقدار چہرہ دیا ہے العصب یعطونا یعطونا یعنی او ورثہ وہ رسا جو عصبات ہو جن یو عطاونا جن کو دیا جائے گا مما ترک الوالدان والاقربون جو والدین اور قریب قریب رشدار چھوڑ کر جائے جو والدین اور قریب قریب رشدار چھوڑ کر جائے لهم من المال لهم من المال یعنی ان کے لیے مال میں سے ہے والذین عقدت والذین عقدت ایمانکم اور جن لوگوں نے تم سے کوئی عہد باندھا بألف آه، ودونها بألف ودونها یعنی يعني، جن لوگوں نے جن لوگوں نے تم سے کوئی عہد باندھا بألفن ودونها یعنی یہ الف کے ساتھ بھی ہے اور بغیر الف کی بھی اس کو پڑا گیا ہے ایمانکم جمع یمین و معنی القسم کہ یمین کی جمع ہے قسم کے معنی میں استعمال ہوا ہے اول ید اول ید یا ہاتھ ایل خلفاء الذین آہدتموہم فی الجاہلیہ یعنی تمہارے او حلیف تمہارے او حلفاء جن سے تم نے زمانے جہلیت میں مدد اور میراث کا معاہدہ کیا ہے یعنی نصرت مدد پر اور میراث ہونے پر تو چاہیے کہ ان کو حوالہ کر دو دے دو نصیب ان کا حصہ جو کچھ ان کا حصہ ہو حضہ من المیراسی وہو سلس اور ان کا حصہ میراس میں سے جو کہ سلس بنتا ہے چٹا حصہ بنتا ہے ان اللہ حسان علی کل شئی شہیرہ میرا شبہ اللہ تعالی حاضر و ناظر ہے بے شک اللہ ہر چیز کا گواہ ہے مطلعن ومن یعنی مطلع ہے فتح لے ہے ومن ہو حالکم وہ منسوخن بقول اولو الارحام بعضم اولا لبعض اور یہ منسوخ ہے یہ حکم آیت کریمہ اولو الارحام بعضم اولا لبعض سے منسوخ ہے الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض الرجال قوامون على النساء مرد عورتوں کے نگران ہے مرد عورتوں کے نگران ہے بما فضل الله بعضهم على بعض کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسری پر دوسری پر فضلت دی ہے وبما انفقوا من اموالهم اور کیونکہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں فصالحات قانتات فصالحات چنانچہ نیک عورتیں قانتات فرمان بردار ہوتی ہے نیک عورتیں فرمان بردار ہوتی ہے حافظات للغیب ما حفظ اللہ مرد کی غیر موجدگی میں اللہ کی دیوی حفاظت سے اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو ہونا تو پہلے انہیں سمجھاؤ وحجروہن فی ہونا اور اگر اس سے کام نہ چلے تو انہیں خوابگاہ میں کنہا چھوڑ دو وضربوہن ہونا اور اس سے بھی اصلاح نہ ہو تو انہیں مار سکتے ہو فَإِنْ اَتَعْنَكُمْ پھر اگر وہ تمہاری بات مان لے فَلَا تَبْتَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تو ان کے خلاف سروائی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو اِلَّا اللَّهَ كَانَ عَلِيًا كَبِيرًا یقین رکھو کہ اللہ سب کے اوپر سب سے بڑا ہے یقین رکھو کہ اللہ سب کے اوپر سب سے بڑا ہے اس آیت کریمہ میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر عورتوں پر حاصل ہے یعنی بطور نگران کے بطور قیم کے جو ہے نا مردوں کو عورتوں پر فضلت حاصل ہے یعنی مرد جو ہے نا وہ حاکم ہوا کرے گا حاکمیت کا تذکرہ ہے تو یہ جو حاکمیت ہے اس کی دو جو دو جہتیں بیان کی گئی ہے ایک تو وہابی ہے ایک تو ہے جو مردانہ قوت اور ذہنی صلاحیت ہوا کرتا ہے جس میں عام طور پر مرد عورت سے فرسی طور پر ممتاز رہتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی فضلت ہے اس میں مرد کے عمل کو یا اس کی کوشش کو یا عورت کی کمی کو تاہی یا بیماری کوئی دخل نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی امور ہے جس کو مرد پیدا کرنا چاہتا ہے اور جس کو عورت پیدا کرنا چاہتا ہے دوسری قصبی اور اختیاری ہے دوسری قصبی اور اختیاری ہے جس کا مطالب شریعت نے مرد انسانوں میں سے مرد کو بنایا ہے اور عورت کو اسلام نے شریعت نے معاشی جو ترتیبات ہوا کرتے ان سے دور رکھا ہے مرد کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے کمانا ہے بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے اور گھر والوں کا پیٹ بھی پالنا ہے اور عورت کو کہا گیا ہے کہ آپ نے گھر ہی میں رہنا ہے آپ کے لیے مرد کما کے لائے گا بیٹے کی صورت میں یا بھائی کی صورت میں یا والد کی صورت میں یا شوہر کی صورت میں تو عورت کو گھر ہی پہ رہنا ہوگا اور یہی آئے کریمہ جو ہے نا عورت کے کے خلاف جو ہے نا قرآن کریم کا یہ قطعی ہے اور ایسی اس کی جو معید ہے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسی قوم کبھی بھی کامیابی نہیں پائے گی جس نے اپنے امور مملکت یا اپنے امور ایک عورت کے سپرد کیے ہو تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ مرد کو عورت پر فوقیت حاصل ہے اگر مرد گھر میں خواتین کو کبھی کبھی کچھ غصہ کر دیتے ہیں یا وہ اگر نافرمان من جاتی ہے ان کو کچھ کہہ دیتی ہے مار دیتی ہے تو شرح میں اس کی گنجائش ہے بلکہ باقاعدہ اس کی اجازت ہے یعنی گھر والے اگر کوئی اس طرح ترتیب ہو نافرمانی ہو بات نہ مانتی ہو تو پھر قرآن کریم نے یہ اصول بیان فرمایا کہ سب سے پہلی درجے میں تو پہلے درجے میں تو باتوں سے نصیحت سے نرم باتوں سے جو نا ان کو سمجھانا چاہیے اگر ان کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے تو ہولی ہوا نائیں ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا اور اگر اس سے بھی یعنی نرم بات سے ملائم بات سے پیار محبت سے ہو ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی دوسرے دوسرے نمبر پہ جو ہے نا ان سے بسترے الگ کیے جائیں یعنی شوہر کو چاہیے کہ بیوی سے اپنا بستر الگ کر دے تو اس سے جو ہے نا اس پر پریشر آئے گا تو سوچی پر مربوط ہو جائے گی تو اگر سمجھدار ہو تو خود بخود صحیح ہو جائے گی اور اگر اس سے بھی صحیح نہیں ہوتی ہے تو پھر تیسرے نمبر پہ جو ہے نا ان کو ماننے کی اجازت بھی ہے ان کو ماننے کی اجازت بھی ہے یعنی تھوڑا بہت جو ہے نا ڈان ٹپٹ یا مار پٹائی تاکہ مقصد تو یہ ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے تو پہلے نمبر پہ باتوں سے جو ہے نا اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی اور ایسے ہی جو ہے نا بستر الگ کرنے سے بھی ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی تو آخر اس سے جاتا ہے کہ بندہ جب ان دونوں سے نہیں مانتا تو پھر اس کو ماننا پڑتا ہے تو شریعت میں جو ہے نا اسلام ہے تھوڑا بہت جو ہے نا ماننے کی گنجائش ہے لیکن اگر بعد میں جو ہے نا یہ اس کی عورت کے سمجھ میں بات آ جاتی ہے تو بعد میں ان کے خلاف پھر کوئی کاروائی نہیں کرنی چاہیے یعنی پھر ان کو اسے درگزر کرنا چاہیے کیونکہ عورت اور مرد کا جو تعلق ہوا کرتا ہے تو ایک تو قانونی جو قانون کے طور پر جو رواداری ہے یا جو تعلق ہے اور ایک جو ہے نا اخلاقی طور پر جس طرح کہ قانون کی زبان الگ ہوتی ہے اور اخلاق الگ ہوا کرتے ہیں تو اگر قانون پہ چلنے کی کوشش کریں گے تو عورت کے لیے بھی مشکل رہے گا اور مرد کے لیے بھی مشکل رہے گا کیونکہ جس طرح کے عورت پر مرد کی حقوق ہے بالکل اسی طرح مرد پر عورت کی بھی حقوق ہے تو اگر یہ قانون پر چلنے کی کوشش کریں گے تو دونوں کے لیے مشکل ہوگا لیکن اگر یہ قانون کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اخلاق کا کار میں رہتے ہوئے جو ہے نا حسن اخلاق کا سے رہیں گے تو دونوں کے لیے جو ہے نا نہ کوئی مشکل ہوگا نہ کوئی پریشانی ہوگی نہ کوئی مثبت ہوگی دونوں خوش خرم زندگی گزار سکتے ہیں بشرط کہ دونوں میں عورت میں بھی لچک ہو اور مرد میں بھی لچک ہو رویے میں اخلاق میں تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوا کرتی مسئلہ اس وقت خراب ہو جاتا ہے جب عورت میں یا مرد میں ظاہر سی بات ہے تو دونوں انسان ہر ایک کو نے دل دیا ہوا ہے تو کبھی کبھی جو ہے نا ایک اپنی بات پہ ہٹ جاتا ہے اور کبھی کبھی جو ہے نا دوسرا ہٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات بہت بڑے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں تو عورت اور مرد کا جو تعلق ہے اس میں جو ہے نا اگر اخلاق کے ساتھ رہا جائے تو کوئی بھی پریشانی مصیبت پیش نہیں آئے گی الرجال قوامون الرجال قوامون مرد عورتوں کے نگران ہے الرجال قوامون علی النساء مرد عورتوں کے نگران ہے یعنی مسلطون حاکم ہے یؤدبونهن ویاخذون علی ایدیهن یعنی یعذبون یعنی ان کو ادب سکھائیں گا ان کو ادب شایستگی سکھلاتے ہیں اور ویا یاخذون الا ایدی هن اور لیتے ہیں ان کے ہاتھوں پر بما فضل اللہ بعضم اللہ بعض یہاں فضل اللہ الہباد ابھی تفصیل ہی لہم وغیرہ بما فضل اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فضلت دی ہے بعض کو بعض پر ابھی تفصیل ہی لہم یعنی مردوں کا فضلت والا ہونا مردوں کا فضلت ہونا الحرن عورتوں پر علم کی وجہ سے عقل کی وجہ سے اور ولایت کی وجہ سے اور جیسے دوسرے امور کی وجہ سے مرد کا جو مرتبہ ہے مقام حضرت ہے وہ عورت سے بڑھ کر ہے انفقو وبما انفقو اور اس وجہ سے بھی کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں مردوں نے اپنے مال خرچ کیے علیہن ان ان عورتوں پر ان اموالہم فتصالحاتو یعنی نیک عورتیں فتصالحاتو نیک فرمان بردار عورتیں من ہننا ان میں سے قانتات مطیعات لزواج ہننا اپنے شوہروں کے فرمان بردار رہنے والی عورتیں قانتات مانا فرمان بردار حافظات للغیب ای لفروجهن وغیرها فی غیبت ازواجهن حافظات للغیب اور مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی حفاظت سے اس کی حدود اور اس کی حقوق کی حفاظت کرتی ہو یعنی اپنے الفروج ہن اپنے فرجوں کی حفاظت کرتی ہو شوہروں کے غیر موجودگی میں وغیرہ یا اس کے علاوہ دوسرے جو چیزیں ہیں کہ غیر ازواج ہن اپنے شوہروں کے آدمی موجودگی میں بما حفظ ہن اللہ بما حفظ ہن اللہ اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے حیث اوسع علیہن الازواج کہ جس طرح انہیں وسط کی ہو شوہرو حیث اوسع علیہن الازواج جس طرح کہ انہیں وسط کی گئی ہو وسط کی ہے شوہروں کو یعنی شوہروں نے جس طرح عورتوں کو گھر والوں کو کہا ہو اسی کے مطابق جو ہے نا وہ چیزوں کی دیکھ بھال کرتے ہو اور ان کی غیر موجودگی میں اپنے عفت کا بھی خیال رکھتی ہو ہونا اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا خطرہ ہو اندیشہ ہو ڈر ہو اسیا نہ ہونا یعنی ان کے گناہ کرنے کا لکم تمہارے لیے تمہیں ان کے گناہ کرنے کا اندیشہ ہو خطرہ ہو ڈر ہو یا ظاہر امارات ہوں کہ اس کے نشانیاں علامات ظاہر ہو جائے ظاہر کی بات جو نفرمان ہوتی ہے بات نہیں مانتی تو اس کی جو نشانیاں علامات اس اس ہے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ماننے والی ہے یا نہ ماننے والی ہے نہ تو پہلے نمبر پر جو ہے نا ان کو نصیحت کیجیے یعنی عورتوں کو اگر بات نہ مانتی ہو یا رویہ صحیح نہ ہو تو پہلے نمبر پر جو ہے نا نرم الفاظ سے پیار و محبت سے انہیں سمجھانا چاہیے فخر اس کو ہو اور اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈرنا ڈرانا چاہیے وہ ہونا اور دوسرے نمبر پہ اگر پیار و محبت سے جو ہے نا بات سمجھ میں نہ آتی ہو دوسرے نمبر پہ واہجر ہو نقل مزاج اور انہیں خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو انہیں خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو یعنی بسترے میں ان سے الگ ہو جاؤ احتجر فلاش آخر ان اظہر نشوز یعنی اگر وہ نرم و ملائم پیار و محبت کی زبان نہیں سمجھتے تو دوسرے نمبر پہ جو ہے نا احتجلو جدا ہو جاؤ الگ ہو جاؤ علیحدہ ہو جاؤ الا فلاش آخر دوسرے بستر کی طرف ان اظہرنا نشود اگر ان سے نافرمانی ظاہر ہو نافرمان ہو وزربو ہونا اور اگر بستر الگ کرنے سے بھی اور نہیں سمجھتی تو تیسرے نمبر پہ وزربو ہونا انہیں مارو انہیں مارو یعنی انہیں مار سکتے ہو ضربن غیر ہے ایسا مارنا جو جس کی وجہ سے اس جسم پر کال پر یا جس بھی جگہ پہ جسم کی جس بھی جگہ پہ مارنا ہو وہاں پہ نشان نہ ہو زخم نہ ہو یعنی کوئی علامت اس کی نہ ہو یعنی گنجائش تو ہے لیکن اتنا نہ ہو کہ اس کے جو علامت ہے اثر ہے وہ باقی رہ جائے میر جانا بالحجران ہجوان جانا بل اگر وہ رجوع نہیں کرتی صحیح نہیں ہوتی درست نہیں ہوتی بسترا چھوڑنے سے یعنی چھوڑنے سے بھی اگر نہیں ہوتی تو پھر اخری اسٹیپ پہ جو ہے نا تیسرے نمبر پہ جو ہے نا ان کو مار بقدری ضرورت بقدری ضرورت ان کو مار سکتے ہو فین اتانکم پھر اگر وہ تمہاری بات مان لے فیما یرادو منہن ان چیزوں میں جس کا مقصود ہے یا جو مراد لیا جاتا ہے تمہارا جو مقصود ہے یا جس بات کو تم منوانا چاہتے ہو تمہاری بات مان لیتی ہے تو پھر فلا تب سب علیہن سبیلا تو تو ان کے خلاف کاروائی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو ان کے خلاف کاروائی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو طلب نہ کرو کڑھن الہ ضربہن ان کے ماننے کی طرف کوئی راستہ یعنی ہے پہلے اسٹپ پہ یا دوسرے اسٹپ پہ جو ہے وہ بات سمجھ جاتی ہے تو پھر ان کے ماننے کے طرف نہ ہونا اور ان کو ماننے کے سوچ بچار منصوبے جو ہے نا نہیں بنانے چاہیے ظلم کے ساتھ ان اللہ کان علی کبیرہ یقین رکھو کہ اللہ سب کے اوپر سب سے بڑا ہے یقین رکھو کہ اللہ سب اللہ سب کے اوپر سب سے بڑا ہے ایو عاقبکم ان تو تم اس سے ڈرو یعنی تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو عاقبکم کہ وہ تمہیں عذاب دے ان ظلم اگر تمہیں عورتوں پر ظلم کیا ہے یعنی جس طرح مرد حاکم ہے اس وہ تو صحیح ہے حاکم ہے اس کے حقوق ہے لیکن جس طرح کے مرد کے حقوق ہے ایسی عورت کے بھی حقوق ہے اگر شوہر یا مرد حقوق سے تجاوز کرے گا ظلم کرے گا تو اس صورت میں پھر اللہ ظاہر سی بات ہے جس طرح عورت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ فرمان بردار رہنا ہے رہنا ہے اور شوہر کے فرمان برداری کرنی ہے بات ماننی ہے تو ایسے ہی شوہر کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بھی جو جائز امور ہوا کرتے ہیں جو جائز دوسرے جو مسائل وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی جو ہے نا عورت کی بات جو ہے نا مان لینی چاہیے بلکہ اس کے ساتھ اگر مشورہ کی ضرورت پڑ جائے تو مشورہ بھی کیا جا سکتا ہے یعنی ایک طرف تو مرد کو حاکم بنایا گیا ہے اور دوسری طرف جو ہے نا اسی مرد کو کہا گیا ہے کہ جس طرح تمہیں حاکم بنایا گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے دل میں جو ہے آپ کے جو مرضی چاہو کر گزرو بھلے جو ہے نا حضور سے تجاوز بھی ہو جائے تو حضور سے تجاوز کرنے کی مرد کو بھی خطان ایجاد نہیں ہے اور اگر کوئی باوجود اس کے حدود سے تجاوز کر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حدود کے پاس نہیں رکھا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینے میں حق و جانب ہوگا اور ان کو سزا دیں گے وَإِنْ خِفْتُمْ بھائی نہیں با اور اگر تمہیں میاں بیوی بی کے درمیان پوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو حکم حکم من من اہلی و لا تو ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے بھیج دو اصلاحا اگر او دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے یوفق اللہ بینہما تو اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا ان اللہ کانا عالم خبیرہ بے شک اللہ کو ہر بات کا علم اور ہر بات کی خبر ہے تو جس طرح کی پہلے بتایا گیا کہ بیوی کو سمجھانے کے یا نشر کرنے کے تین طریقے ہیں نمبر ایک پیار اور محبت والی زبان سے نمبر دو بستر الگ کرنے سے نمبر تین بقدری ضرورت ماننے سے اور اگر ان تینوں سے بھی کام نہ چل جائے تو اس آیت کریمہ میں جس کا ترجمہ بھی پڑھا گیا ہے چوتھا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر عورت شوہر اور بیوی میں گزارا مشکل ہو رہا ہو تو ایک آدمی منصف معتدل نیک متقی پرہیزگار آدمی جو ہے نا شوہر کی طرف سے شوہر کے خاندان کی طرف سے ہونا چاہیے اور ایسی ہی عورت کے خاندان کی طرف سے یعنی عورت کے جو والدین ان سے تو یہ منصف معتدل متقی پرہیزگار انسان درمیان میں آئے اور ان دونوں کے درمیان صلح کرائے آئے کیونکہ جب یہ دو صحیح ہوں گے بیوی اور شوہر تو ان کا پورا کرانا بال بچے بھی جو ہے نا وہ خوش ہوں گے اور سب خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے اور اگر ان دونوں میں اختلاف ہو پوٹ پڑ جاتی ہو یا انتشار ہو جنگ لڑائیا ہو جنگ ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر گھر پر بھی پڑے گا بال بچوں پر بھی پڑے گا بلکہ پورے گھر پر پڑے گا اور اگر مزید بڑھ جاتا ہے ان کا یہ لڑائی جھگڑا تو وہ بڑے نقصان کا پیش میں بھی ثابت ہو سکتا ہے اور طلاق تک نوبت پہنچ سکتی ہے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسی ترتیب ہو <coughs> تو پھر دونوں اطراف سے یعنی شوہر کی طرف سے بھی اور بیوی کی طرف سے بھی جو ہے نا دو معتدل منصب مزاج آدمی درمیان میں آئے اور حت الامکان حت الوسط جو ہے نا میاں اور بیوی کے درمیان جو جو چپکلش ہو پریشانی ہو جو اختلاف ہو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے اور جو بھی ایسے کریں گے یعنی میاں بیوی کے درمیان صلح کرانے کے لیے جو بھی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوفق اللہ بینما کہ اللہ تعالیٰ ان کے وجہ سے جو ہے نا ان کے درمیان بھی اتفاق پیدا فرما دے گا یہ بتایا گیا اب آتے عیسائی کرما کی تشریح کی طرف انم تم اور اگر تمہیں خطرہ ہو اگر تمہیں ذر ہو اندیشہ ہو علم تمہیں تمہیں علم ہو شقاقہ خلاف نہیں ہوا میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا پھوٹ کا بین الزوجین یعنی بیوی کے درمیان للاتساع ابتصاح اشفا کمینہ ہوا ایسے جو اضافت ہے یہ کے لیے ہے مطلب کیا مطلب ہے یعنی ان دونوں کے درمیان اختلاف ہو ہو نفرت کی فضا ہو تو اس وقت سب آسو برجا دو سب آسوج سب دو الیہما ان دونوں کی طرف یعنی شوہر اور بیوی کی طرف برضاہما ان دونوں کے رضامندی سے حکمن منصف مرد حکمن منصف مرد حکم عادل آدمی اہل ہی اقاربی اس کے سے یعنی شوہر کے اہل سے خاندان سے رشتداروں داروں سے وحکم من مین اور ایک منصف آدمی ایک منصف آدمی من اہل عورت بیوی کے خاندان سے بیوی کے گھر والوں کی طرف سے ويوكل الزوج حكمه في طلاق وقبول عوض عليه وتوكل هي حكمها في الاختلاع فيجتهدان ويأمران ظالم بالرجوع او يفردقان ان رآياه یعنی اس صورت میں جب دو حکم بن جاتے ایک عورت کی طرف سے اور ایک مرد کی طرف سے تو جو شوہر ہے وہ اپنے حکم کو وکیل بنا ہے طلاق میں اور عوض کے قبول کرنے میں اگر وہ کھلا چاہتی ہو اور ایسی عورت وکیل بنا ہے اپنے وکیل اپنے جو حکم ہے ان کو وکیل بنا ہے اور اس کو یہ اختیار دے کہ اگر معاملہ صحیح ہو جاتا ہے تو پھر ہاں اگر نہ ہو تو پھر چونکہ گزارا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے تو پھر میں آپ کو اپنا وکیل بناتی ہوں اگر خلا کی نوبت آ جاتی ہے تو میں خلا لینے کے لیے بھی جو ہے نا تیار ہوں اور یہ دونوں جو ہے نا کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا ان کے درمیان اتفاق محبت جو ہے نا واپس لے کے آئے اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو و نعم بہت ہی اچھی بات ہے لیکن اگر یہ کامیاب نہیں ہو پاتے اور ان کا اختلاف انتشار جھگڑا لڑائی جو ہے اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ یعنی اسٹیپ پہ پہنچ گیا ہے کہ بغیر علیحدگی کے بغیر تفریق کے یا بغیر طلاق کے جو ہے نا کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اگر طلاق سے یا علیحدگی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہو مزید نقصان سے بچا جا سکتا ہو تو وہ بھی پھر کر سکتے ہیں وکیل الزوج حکم ہو اور زوج یعنی شوہر وکیل بنائے گا اپنے حکم کو طلاق میں وقبول عوض علیہ اور اس پر یا کی عوض نواز ہو اس کے قبول کرنے کے لیے بھی عوض بنائے گا یعنی تاکہ اس کے وکیل کو یہ اختیار ہو جب وہ بات کر لے تو اگر اس میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو یا کوئی ترتیب ہو تو وہ پھر عورت کے حکم سے بات کر سکے کہ یعنی مجھے اپنے موکل جو کہ شوہر ہے اس سے بھی اختیار حاصل ہے اور انہوں نے مجھے اختیار دیا ہوا ہے جو بھی فیصلہ اگر ہم کرتے ہیں تو میں خود مختار ہوں یعنی مجھے اختیار دیا گیا ہے تو وہ ہی اور عورت وکیل بنائے گی حکم اپنے حکم کو الاختلاع اختلاع یعنی اختلا فیسے ہدانے تو دونوں کوشش کریں گے ویعمران امران میں رجوع اور حکم دیں گے عمل کریں گے ظالم کو رجوع کرنے کا جس بھی طرف سے ہو کاغیر کی طرف سے کمی کوتا ہی ہو یا مر کی طرف سے کمی کوتاہی ہو تو جس بھی طرف سے کمی کوتاہی ہو اسی طرف کو جو ہے نا رجوع کا کہا جائے گا کہ یہ کمی کوتاہی جو ہے آپ کی طرف سے آپ جو ہے نا آئندہ اس طرح نہیں کرنا ہوگا آپ کو اب یہ فرق آئے اگر ترتیب نہ بنتی ہو تو پھر دونوں کے درمیان تفریق کرے علیحدگی کرے ان ریا ہو اگر اس کو مناسب سمجھے کہ تفریق کرنے سے علیحدگی سے جو ہے نا جو مزید اختلاف ہے یا انتشار ہے یا لڑائی جھگڑا ہے وہ مزید بڑھ جائے گا تو اگر علیدگی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو علیدگی بھی کر سکتے ہیں ای تعالیٰ اگر یہ جو دو حکم ہے یہ چاہے اصلاحا اصلاح یعنی اگر وہ دو اصلاح کرانا چاہیں گے یوفق اللہ بینہما تو اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا بین الزوجین یعنی دو زوجین درمیان یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان یعنی یقدرهما علی ما هو التعب یعنی اللہ تعالی مقدر فرمائیں گے ان کو توفیق دیں گے جو کہ عبارت ہے اطاعت ہے من اصلاح او فراق یعنی اگر اسلام ممکن ہو تو اصلاح اس کا ہو جائے گا اور اگر اسلام ممکن نہ ہو تو پھر فراق تو جدائی ہوگا ان اللہ کان علیم من کل شیء عالم بے شک اللہ ہر بات کا علم اور بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم اور ہر بات کی خبر ہے بال کا ظواہر ہے یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کو ظاہر کا پتہ ہے ایسی بالکل باطن کا بھی پتہ ہے علم ہے یعنی جو دل کی بات ہے جو دل کا دید ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو اس کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے چلو صحیح پھر اگر زندگی بکے رہی تو بکے جو رہ گیا ان شاء اللہ اللہ حجیز اگلے سبق میں پڑھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ